ابو اسامہ اور ابن نمیر نے عبید اللہ سے معمر نے ایوب سے عبید اللہ اور ایوب دونوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تہتر